غیر مقاتلین کے حقوق اور فرائض مقاتلین کے باہمی معاملات کا ذکر ہو چکا اب ہم ان قوانین کی طرف توجہ کرتے ہیں جو مقاتلین اور غیر مقاتلین کے باہمی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے یورپ میں غیر مقاتلین کے حقوق کا احساس بہت بعد میں پیدا ہوا نظری حیثیت سے تو اس کی ابتدا اٹھارہویں صدی میں ہو گئی تھی لیکن عملی حیثیت سے انیسویں صدی کے وسط تک کوئی ایسا قانون جنگ وجود میں نہ آیا تھا جو ان کو مقاتلین سے الگ رکھنے کی تاکید کرتا ہو الجزائر میں فرانس نے غدر دہلی میں انگلستان نے اور جنگ جزیرہ نما پیننسولر وار میں افواج متحدہ نے جس آزادی کے ساتھ غیر مقاتلین کا قتل عام کیا اس سے عہد وحشت کی یاد تازہ ہو گئی تھی یوں تو علماء قانون گروویٹس کے عہد سے ان کے حقوق کی تعین پر زور دے رہے ہیں مگر عملاً یہ کام پہلی مرتبہ اٹھارہ سو چوہتر میں بروسلز کانفرنس نے شروع کیا اٹھارہ سو ننانوے کی ہیگ کانفرنس نے اس میں باضابطگی پیدا کی اور انیس سو سات کی ہیگ کانفرنس نے اس کو مکمل کیا لہٰذا غیر مقاتلین کے متعلق مغربی تہذیب کے قانون کی عمر زیادہ سے زیادہ چون سال قرار دی جا سکتی ہے اس حدیث العہد قانون نے غیر مقاتلین کے حقوق اور فرائض کی تعین نہایت وسیع پیمانے پر کی ہے اور جزیات اور فروغ کے احاطے میں بہت کافی غلو سے کام لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں جنگ کے جو جدید طریقے اور اصول پیدا ہوئے ہیں ان کی بدولت مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان فرق اور امتیاز تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور یہ کہنا کسی طرح مبالغہ نہیں ہے کہ آج کل کی جنگ غیر مقاتلین کے حق میں عہد وحشت کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے اس حقیقت کو خود یورپ کے اکابر فن محسوس کر رہے ہیں چنانچہ برکن ہیڈ اپنی کتاب بین الملی قانون میں لکھتا ہے بد قسمتی سے گزشتہ جنگ عظیم جس طریقے پر لڑی گئی ہے اس سے بلا شعبہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سول آبادی اور مسلح فوج کے درمیان تمیز کرنے کا ترقی یافتہ اصول اب نیست و نابود ہونے کے خطرے میں ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ فرق اور امتیاز جن قوانین کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے وہ خود نہایت بے بنیاد ہیں جیسا کہ گارنر اپنی کتاب بین الملی قانون اور جنگ عظیم میں لکھتا ہے انیس سو سات کے ہیگ کنونشن کی دفعات کو جب ہم انیس سو چودہ سے اٹھارہ کی جنگ عظیم کے واقعات سے مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عمر واقعہ کو یاد رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جنگ عظیم کے تمام شرکا نے اس کنونشن کی توثیق نہیں کی تھی لہٰذا یہ عمر بہت مشکوک تھا کہ آیا اس کنونشن کے وضع کردہ قوانین سب کے لیے واجب العمل ہیں یا نہیں لیکن اس کے اصلی وجوہ کچھ اور ہیں جنہیں پروفیسر اوپن ہائن نے اپنی عالمانہ کتاب بین الملی قانون میں بیان کیا ہے اس کی تحقیق کے مطابق موجودہ عہد کی جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے امتیازی خط کے مٹ جانے کی علت چار چیزوں میں پوشیدہ ہے نمبر ون جبریہ بھرتی کے طریقے کی اشاعت ایک قوم کی پوری آبادی کا جنگی خدمت میں اس طرح لگ جانا کہ مضبوط جسم کے لوگ میدان پر چلے جائیں اور ان کی جگہ عورتیں اور کمزور مرد سامان جنگ بنانے اور دوسرے فرائض ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں نمبر ٹو ہوائی جہازوں کا استعمال جو صرف قلعوں اور جنگی استحکامات ہی پر نہیں بلکہ مواصلات اور حمل و نقل کے خطوط کو بھی برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے حاشیے میں لکھا ہے دوسری جنگ عظیم میں اس سے آگے بڑھ کر ہوائی حملے کی یہ غرض بھی قرار پا گئی کہ دشمن کی معاشی اور صنعتی طاقت کو برباد کیا جائے اس غرض کے لیے بہت بڑے پیمانے پر صنعتی اور تجارتی مرکزوں پر بمباری کی گئی اور بڑے بڑے شہروں کو تحس نحس کر دیا گیا پوائنٹ نمبر تھری جمہوری حکومتوں کا ان لوگوں کی رائے کی پابندی سے آزاد ہونا جو دراصل ان کو منتخب کرتے ہیں نمبر فور دشمن پر معاشی دباؤ ڈالنے اور اس کے وسائل ثروت برباد کرنے کی جنگی اہمیت پس موجودہ زمانے کی مہذب جنگ میں غیر مقاتلین کے حقوق محفوظ نہ رہنے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ مغرب کے قوانین جنگ کی بنیاد کمزور ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جنگ جن وسائل اور جن طریقوں سے لڑی جاتی ہے ان میں غیر مقاتلین کو مقاتلین سے ممتاز کرنا اور ان کے امتیازی حقوق کا احترام ملحوظ رکھنا غیر ممکن ہو گیا ہے تاہم ان اصولی نقائص کے باوجود ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغربی قانون نے غیر مقاتلین کے لیے کیا حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں اور وہ بذات خود کیا قیمت رکھتے ہیں نمبر ون غیر مقاتلین کا اولین فرض غیر مقاتلین کا اولین فرض جس کا ہر محارب دشمن مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگی کارروائیوں میں کسی قسم کا حصہ نہ لیں جس وقت ان کے سامنے دشمن نمودار ہو تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا انہیں جنگ میں حصہ لینا ہے یا نہیں اگر وہ جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کریں تو ان کو اپنی قومی فوج میں باقاعدہ شریک ہو جانا چاہیے اور اگر وہ حصہ نہ لینا چاہیں تو اپنے کاروبار میں پرامن طریقے سے مشغول رہنا چاہیے ان میں سے جو لوگ کسی ایک بات کا فیصلہ نہ کریں گے وہ بے قاعدہ طریقے سے جنگ میں حصہ لیں گے ان کو مغربی قوانین نے جنگ کی روح سے نہ تو مقاتلین کے حقوق حاصل ہوں گے اور نہ غیر مقاتلین کے یعنی ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا ان کو کسی حال میں امان نہیں دی جائے گی اور انہیں گرفتار ہونے کی صورت میں اسیران جنگ کا رتبہ بھی نہیں دیا جائے گا اس مسئلے میں اسلامی قانون اس حد تک تو بین الملی قانون سے متفق ہے کہ جو غیر مقاتلین جنگ میں حصہ لیں انہیں وہ حقوق حاصل نہ رہیں گے جو غیر مقاتلین کے لیے مخصوص ہیں لیکن اسلام اس سے متفق نہیں ہے کہ ان کو مقاتلین کے حقوق بھی نہ دیے جائیں وہ ہر اس شخص کو جو مقاتلہ کرے مقاتلین کے حقوق دیتا ہے البتہ ایسی حالت میں وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا جبکہ وہ مقاتلے کے ساتھ غدر اور دغا بھی کرتے ہوں مثلا کوئی عورت اگر خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے پانی میں زہر ملائے تو وہ یقیناً قتل کی جائے گی یا کوئی شخص مسلمانوں کی پناہ میں آ کر انہیں دھوکہ سے نقصان پہنچائے تو اس پر ہرگز رحم نہ کیا جائے گا قبائل اکلو اور اینا کے لوگوں نے یہی کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ کر رہے اور دھوکہ سے آپ کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک لے گئے اس لیے حضور نے ان کو مقاتلین اور غیر مقاتلین دونوں کے حقوق سے محروم کر دیا اور انہیں ڈاکو اور رہزن قرار دے کر سخت عبرتناک سزا دی غیر مقاتلین کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ جب دشمن کی فوج ان کے علاقے سے گزر رہی ہو اور ان سے رہنمائی کا مطالبہ کرے تو وہ اس کو صحیح راستہ بتائیں اگر وہ وسائل حمل و نقل طلب کرے تو وہ انہیں اس کی خدمت کے لیے دے دیں اور اس کے جنگی اعمال میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں اس کے خلاف عمل کرنے کی صورت میں حملہ آور فوج کو انہیں سخت سزا دینے کا حق حاصل ہے اس مسئلے میں اسلامی اور مغربی قوانین متفق ہیں نمبر ٹو غیر مقاتلین کی عصمت ان فرائض کے مقابلے میں غیر مقاتلین کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو جنگ میں قتل و غارت سے محفوظ رہنا چاہیے اگرچہ حالت جنگ میں بعض اوقات ان کا بھی فوجوں کی زد میں آ جانا ناگزیر ہے مثلا ایک جنگی مقام پر گولہ باری ہو رہی ہو اور اس میں عورتیں اور بچے بھی ہوں تو ان کا بچنا غیر ممکن ہوگا یا مثلا ایک ریل گاڑی میں مقاتلین اور غیر مقاتلین سفر کر رہے ہوں اور دشمن اس پر آ پڑے تو لامحالہ کچھ غیر مقاتلین بھی مارے جائیں گے لیکن اس طرح نادانستہ اور اچانک جنگ کی زد میں آ جانے سے ان کی سیانت کے بنیادی اصول پر کوئی اثر نہیں پڑتا قانون کی روح سے حملہ آور فوج کا فرض ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی جنگی کارروائیوں کا رخ غیر مقاتلین کی طرف نہ پھیر دے اور جہاں تک ممکن ہو ان کو بچانے کی کوشش کرے اس معاملے میں بھی اسلامی قانون اور مغربی قانون باہم متفق ہیں اسلامی قانون نے غیر مقاتلین پر محض دانستہ حملے کو ممنوع قرار دیا ہے باقی رہی یہ صورت کے جنگی اعمال کے دوران میں نادانستہ ان پر بھی ضرب لگ جائے سو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے چنانچہ طائف کے محاصرے میں جب دبابا اور منجنیق وغیرہ قلعہ شکن آلات استعمال کیے گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی سنگ باری سے شہر کے غیر اہل قتال کو بھی نقصان پہنچنا ممکن ہے مگر رسول اللہ نے اس بنا پر ان کے استعمال کو جائز رکھا کہ اس کا اصل مقصد فصیل توڑنا تھا غیر مقاتلین کو ہدف بنانا مقصود نہ تھا پوائنٹ نمبر تھری غیر محفوظ آبادیوں پر گولہ باری غیر مقاتلین کا حق معمونیت تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگی اعمال میں اس حق کو کس طرح ملحوظ رکھا جائے اس مسئلے میں جنگی اور قانونی گروہوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے اور اب خود قانونی گروہ کی رائے بھی جنگی گروہ کی رائے سے مغلوب ہوتی جا رہی ہے اگر دس بردست لڑائی ہو یا دو مقابل فوجوں کے درمیان ہو تو غیر مقاتلین کو تلوار کی زد سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے لیکن جہاں میلوں کے فاصلے سے گولہ باری ہو رہی ہو اور خصوصیت کے ساتھ جہاں غنیم کے کسی شہر کو فتح کرنا مقصود ہو وہاں غیر مقاتلین کو جنگ کی ہلاکتوں سے محفوظ رکھنے کی کیا صورت ہے اس سوال کا جواب قانونی گروہ یہ دیتا ہے کہ گولہ باری کے حق پر قیود عائد کرنی چاہیے اور جنگی گروہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی قیود عائد نہ کرنی چاہیے انیسویں صدی کے وسط میں ان کی حفاظت کا یہ طریقہ وضع کیا گیا تھا کہ گولہ باری سے قبل غیر مقاتلین کو مہلت دینی چاہیے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں اٹھارہ سو ستر کی جنگ میں جرمنی نے ایک دو مقامات پر اس تجویز کی تعمیل بھی کی مگر بعد میں فوجی گروہ نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ اس قسم کی مہلت دینا جنگی مصالح کے بالکل خلاف ہے چنانچہ جب جرمن فوجوں نے پیرس پر گولہ باری شروع کی تو غیر مقاتلین کو نکلنے کی اجازت نہیں دی بلکہ بالفاظ سریح یہ کہہ دیا کہ اس موقع پر شہر میں غیر مقاتلین کا موجود رہنا ہی مطلوب ہے تاکہ غنیم فاقع کی مصیبت میں مبتلا ہو کر شہر کو ہمارے حوالے کر دے اس کے تھوڑے عرصے بعد امیر البحر اعبے کا وہ مشہور مضمون چھایا ہوا جس نے فوجی گروہ میں بڑی مقبولیت حاصل کی اس نے جنگ میں غنیم کے وسائل ثروت کو برباد کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا اور یہاں تک لکھ دیا کہ آئندہ جنگ میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ مسلح بیڑے اپنی قوت ضرب اور تخریب کا رخ ساحلی شہروں کی طرف پھیر دیں گے خواہ وہ شہر قلعہ بند ہوں یا نہ ہوں خواہ وہ وسائل مدافعت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں وہ ان کو جلائیں گے تباہ کریں گے اور کم از کم اتنا تو ضرور کریں گے کہ پوری بے دردی سے ان سے فدیہ وصول کریں گے اس کے چند سال بعد اٹھارہ سو اٹھاسی میں انگلستان کے بحری بیڑے کی مصنوعی جنگ ہوئی جس میں منجملہ اور کاروائیوں کے ایک یہ بھی تھی کہ ساحلی آبادیوں پر حملے کیے گئے اور ان سے فدیہ وصول کیا گیا اس پر پروفیسر ہالینڈ نے سخت اعتراض کیا اور لندن ٹائمز میں مسلسل مضامین لکھے جن سے یہ سوال پھر چھڑ گیا کہ آیا شہری آبادیوں پر گولہ باری کرنی جائز ہے یا نہیں قانونی گروہ کی رائے یہ تھی کہ یہ فعل ناجائز ہے مگر امارت بحریہ کے اعلیٰ افسروں نے اس کو بالکل جائز قرار دیا اور اٹھارہ سو نواسی میں امراء البحر کی ایک کمیٹی نے بالاتفاق اس کے حق میں رپورٹ کی اٹھارہ سو ننانوے میں جب پہلی ایک کانفرنس منعقد ہوئی تو یہ مسئلہ اثر نو پیش ہوا اس وقت کانفرنس پر قانونی گروہ کا غلبہ تھا اور جنگی گروہ بھی سلطنتوں کے سیاسی مسئلے کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا تھا اس لیے بری جنگ کے ضوابط میں گولہ باری کے حق پر قیود عائد کی گئیں اور انیس سو سات کی کانفرنس میں بحری جنگ پر بھی ان قیود کو وسیع کر دیا گیا یہ قیود حسب ذیل ہیں ایسے شہروں قریوں بستیوں اور عمارتوں پر گولہ باری کرنا یا کسی دوسرے ذریعے سے حملہ کرنا ممنوع ہے جو غیر محفوظ ہوں ایک حملہ آور فوج کے امیر پر لازم ہے کہ گولہ باری شروع کرتے وقت محصور آبادی کے حکام کو متنبع کر دے اور اس کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرے جو اس کے اختیار میں ہوں سوائے اس صورت میں کہ اچانک حملہ ناگزیر ہو گولہ باری اور قلعہ گیری کے موقع پر تمام ممکن طریقوں سے ایسی عمارتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو مذہبی یا علمی اور فنی یا خیراتی اغراض کے لیے وقف ہوں نیز تاریخی یادگاروں اور ہسپتالوں اور ایسے مقامات کو بھی جہاں زخمی اور بیمار رکھے گئے ہوں حت الامکان بچانا چاہیے کہ ایسی عمارات اس وقت جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کی جا رہی ہوں اسی طرح بحری جنگ کے قوانین کے متعلق دوسری ہیک کانفرنس کی مفاہمت نمبر نو میں گولہ باری اور قلعہ گیری پر حسب ذیل قیود عائد کی گئیں دفعہ اول غیر محفوظ شہروں بندرگاہوں قریوں بستیوں اور عمارتوں پر جنگی جہازوں کا گولہ باری کرنا ممنوع ہے کسی بندرگاہ پر صرف اس وجہ سے گولہ باری نہیں کی جا سکتی کہ اس کے پاس خود بخود تصادم سے پھٹنے والی تحت البحر سرنگیں automatic submarine contact mines لنگر انداز ہیں دفعہ دوم فوجی کارخانے فوجی یا بحری محکمے اسلحہ خانے سامان جنگ کے گودام ایسے کارخانے یا انجن جو غنیم کی فوج یا بیڑے کے کام آ سکتے ہوں اور بندرگاہ میں ٹھہرے ہوئے جنگی جہاز اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں بحری قوت کا کمانڈر ابتدا ان نوٹس دینے اور کافی عرصہ انتظار کرنے کے بعد ان کو برباد کر سکتا ہے اگر دشمن خود ان کو برباد نہ کر دے ایسے حالات میں اگر کچھ ناگزیر نقصان پہنچے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے اگر جنگی اسباب کی بنا پر فوری کارروائی ضروری ہو اور دشمن کو کوئی مہلت نہ دی جا سکتی ہو تو شہر کے غیر محفوظ حصے کی حرمت ملحوظ رکھنی چاہیے اور کمانڈر کو کوشش کرنی چاہیے کہ شہر کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچے دفعہ سوم اگر مقامی حکام کسی بحری قوت کے باقاعدہ مطالبے کے باوجود اس کے لیے ضروری سامان رست مہیا نہ کریں تو ان کو مناسب مہلت دینے کے بعد غیر محفوظ بندرگاہ شہر گاؤں بستی یا عمارت پر گولہ باری کی جا سکتی ہے دفعہ چہارم مالی نذرانہ ادا نہ کرنے کی پاداش میں کسی غیر محفوظ مقام پر گولہ باری نہیں کی جا سکتی دفعہ پنجم جب کوئی بحری قوت کسی شہر پر گولہ باری شروع کرے تو اس کے کمانڈر کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو مقدس عمارات اور امارات موقفہ برائے علوم و فنون اور امور خیریہ اور تاریخی یادگاروں اور ہسپتالوں اور ان مقامات کو جہاں زخمی اور بیمار رکھے جاتے ہوں ضرر نہ پہنچے کہ انہیں جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو اس شہر کے باشندوں کو چاہیے کہ اس قسم کی عمارات کو ایسی مرعی علامات سے ممتاز کریں جو بڑے بڑے مستطیل اضلاع پر مشتمل ہوں اور جن میں بشکل وطر دو رنگ کے مثلث بنائے جائیں اوپر کا مثلث سیاہ اور نیچے کا سفید دفعہ ششم اگر فوجی حالات اجازت دیں تو گولہ باری کرنے سے قبل حملہ آور قوت کے کمانڈر کو چاہیے کے مقامی حکام کو متنبع کرنے کی پوری کوشش کرے یہ قیود فی نفسے ہی نہایت ناقص ہے ان کا سب سے پہلا نقص یہ ہے کہ ان میں غیر محفوظ مقام کی کوئی تعریف و تحدید نہیں کی گئی ان سے بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ ایک مقام کن علامات سے محفوظ قرار دیا جائے گا اور کن چیزوں کے موجود نہ ہونے کے باعث وہ غیر محفوظ سمجھا جائے گا دوسرا نقص یہ ہے کہ گولہ باری کرنے سے قبل اہل شہر کو متنبع کرنے کا معاملہ کلیتاً حملہ آور فوج کے کمانڈر پر چھوڑ دیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے تو متنبع نہ کرے تیسرا نقص یہ ہے کہ ایک طرف مقدس عمارات اور علمی ادارات اور تاریخی یادگاروں اور ہسپتالوں کی حرمت کی تاکید کی گئی ہے اور دوسری طرف یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ یہ عمارتیں جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کی جا رہی ہوں اس سے فائدہ اٹھا کر ایک حملہ آور فوج یا بیڑے کا کمانڈر ہر وقت یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ اس کے علم میں وہ عمارات جنگی اغراض کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں لہٰذا وہ ان پر گولہ باری کرنے کا مجاز تھا لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان میں حملہ آور فوج کو ایسی حالت میں غیر محفوظ آبادیوں کو تباہ کرنے کا حق دے دیا گیا ہے جبکہ ان کے باشندے ان کے لیے فوج کے لیے سامان رسد و ضرورت مہیا کرنے سے انکار کر دیں اس ایک بات سے ان تمام قیود کو بے معنی کر دیا ہے کیونکہ ایک حملہ آور فوج کے لیے یہ بالکل آسان ہے کہ جب وہ کسی غیر محفوظ آبادی پر حملہ کرنا چاہے تو اس سے اتنا سامان رسد طلب کرے جسے وہ کسی حال میں ادا نہ کر سکتی ہو اور جب وہ ادا نہ کرے تو اس پر گولہ باری شروع کر دے اگرچہ مفاہمت نمبر چار کی دفعہ سوم کے دوسرے فقرے میں یہ توضیع بھی کر دی گئی ہے کہ سامان رسد کا مطالبہ اس مقام کے وسائل کی مناسبت سے ہونا چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ مقامی وسائل کی مناسبت کا فیصلہ کون کرے گا اگر حملہ آور فوج کی رائے میں ایک خاص مقدار کا مطالبہ اس مقام کے لیے مناسب ہو اور مقامی حکام کے نزدیک وہ مناسب نہ ہو تو ایسی صورت میں کون سی عدالت یہ فیصلہ کرنے آئے گی کہ فریقین میں سے کس کا قول صحیح ہے لیکن ان نقائص کے باوجود فوجی گروہ نے ان قیود سے علانیہ اختلاف کیا ہے گولہ باری سے قبل دشمن کو متنبع کرنے اور مہلت دینے کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا قیمتی وقت کو کھو دینے کا ہم معنی ہے سامان رسد کا مطالبہ مقامی وسائل کی مناسبت ملحوظ رکھ کر کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کے متعلق یہ گروہ کہتا ہے کہ وہ نظری حیثیت سے بہت خوب ہے مگر اس پر عمل کرنا ناممکن ہے سب سے زیادہ یہ کہ اس گروہ کے نزدیک گولہ باری کے موقع پر غیر مقاتلین کے رعایت کرنا صرف یہی نہیں کہ غیر ضروری ہے بلکہ ان کو خاص طور پر ہدف بنانا جنگی مصالح کے عین مطابق ہیں چنانچہ وہ کہتا ہے گولہ باری کے وقت محسورین میں عورتوں بچوں اور دوسرے غیر مقاتلین کا موجود ہونا ہی جنگی نقطہ نظر سے مطلوب ہے کیونکہ صرف اسی صورت سے محاصر فوج میسورین کو خوف زدہ کر کے ہتھیار ڈالنے پر جلدی سے جلدی مجبور کر سکتی ہے یہ خیالات صرف زبان اور قلم ہی سے ظاہر نہیں کیے گئے بلکہ عمل میں بھی ہیگ کانفرنس کی مقرر کردہ قیود کا پود بکھیر دیا گیا ہے انیس سو سات کی ہیگ کانفرنس کے بعد یورپ میں پہلی جنگ اٹلی اور ترکی کے درمیان ہوئی اور اس میں اٹلی نے شہر بیروت پر گولہ باری کر کے غیر محفوظ شہری آبادی کے ایک حصے کو تباہ کر دیا اس کے بعد دوسری جنگ دول متحدہ بلقان اور ترکی کے درمیان ہوئی اور تھریس اور مقدونیہ میں غیر مقاتلین کو اعلانیہ قتل و غارت کیا گیا تنہا مغربی تھریس کے متعلق تحقیق ہوا ہے کہ وہاں دو لاکھ چالیس ہزار مسلمان غیر مقاتلین تلوار کے گھاٹ اتارے گئے اس کے بعد جب سن چودہ میں یورپ کی مہذب ترین سلطنتوں کے درمیان جنگ عظیم برپا ہوئی تو یہ تمام قیود اس طرح توڑی گئیں گویا کہ وہ قائم ہی نہیں ہوئی تھیں برکن ہیڈ اپنی کتاب بین الملی قانون میں لکھتا ہے جنگ عظیم سے قبل محفوظ اور غیر محفوظ آبادیوں کے درمیان جو امتیاز قائم کیا گیا تھا جنگ عظیم نے اس کا پود بکھیر دیا ہے اب سرے سے محفوظ اور غیر محفوظ کی تعریف اور تحدید ہی میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور جنگ کے بعد سے آج تک ان کے درمیان حد بندی کرنے اور خط امتیاز کھینچنے کی کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی گئی ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز نے ہیگ کی قیود کو مٹانے میں حصہ لیا ہے وہ ہوائی جہازوں کا جنگی استعمال ہے ہوائی جہاز دراصل اس معنی میں کوئی اعلی جنگ ہی نہیں ہے کہ اس سے جنگ کے مقصد کی طرف کوئی اقدام ہوتا ہو جنگ کا اصلی مقصد غنیم کی فوجی طاقت کو توڑنا اور غنیم کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لینا ہے لیکن ہوائی جہاز یہ دونوں کام نہیں کر سکتا البتہ وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ فضائے آسمانی سے عام آبادیوں پر بلا امتیاز گولے برسائے عورتوں بچوں بیماروں اور زخمیوں سمیت سب کو برباد کر دے شہروں اور قصبوں کو بم برسا کر تحس نحس کر دے دشمن قوم کے عوام کو اس حد تک خوف زدہ اور پریشان کر دے کہ وہ جنگ سے جی چرانے لگیں اور اس طرح اپنے دشمن کی اخلاقی قوت توڑ دے جنگ عظیم سے قبل قانونی گروہ اس طریقے جنگ کو حرام اور ناجائز سمجھتا تھا مگر جنگ عظیم میں جب یہ ایک عام اور معمول بہ طریق جنگ بن گیا تو خود قانونی گروہ کے نقطہ نظر میں بھی تغیر واقع ہو گیا اور وہ اس کے ایک ناگزیر طریقہ سمجھنے لگا چنانچہ ایلتنر باشر لکھتا ہے جنگی کارروائی کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو صرف اس بنا پر جائز ہیں کہ ان کا مدعا غنیم کی قوت جنگ کی مانوی بنیاد کو پراگندہ کرنا ہوتا ہے غیر محفوظ ساحلی شہروں پر گولہ باری بھی اس قسم کی جائز کارروائیوں میں سے ہے کیونکہ اس سے غنیم کی معاشی زندگی پراگندہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ دشمن کی رعایا میں ایک خاص قسم کی خوفزدگی پیدا ہو جاتی ہے اسی دلیل کی بنا پر ہوائی جہازوں سے بم گرانے پر بھی کوئی پابندی عائد نہ ہونی چاہیے ان حملوں کے مسئلے میں مستحکم یا محفوظ مقامات کے درمیان کوئی امتیاز قائم کرنا بے سود ہے کیونکہ اکثر حالات میں کسی مقام پر بم اس لیے نہیں گرائے جاتے کہ اسے پتہ کیا جائے بلکہ ان سے محض دشمن کی معاشی زندگی کو پراگندہ کرنا اور دشمن قوم میں ہراس اور جنگ سے بیزاری پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ مقصد انہی گولوں سے حاصل ہوتا ہے جو غیر مستحکم مقامات پر گرائے جاتے ہیں جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر ہوائی جہازوں کی گولہ باری کے لیے حدود مقرر کرنے کا سوال پیدا ہوا اور یورپ اور امریکہ کے رائے عامہ نے زور دیا کہ اس کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کیے جائیں انیس سو بائیس میں واشنگٹن کانفرنس نے اس غرض کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جس میں برطانیہ فرانس اٹلی ہالینڈ جاپان اور امریکہ کے نمائندے شامل تھے انہوں نے بہت کچھ غور و خوص کے بعد انیس سو تیئیس میں چند سفارشات پیش کیں جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ون ہوائی جہازوں سے گولہ باری کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ ان کے ہدف فوجی مقامات ہوں فوجی مقامات سے مراد ہیں چھاونیاں جنگی کارخانے جنگی گودام جنگی محکمے اور عملے آلات و اسباب جنگ بنانے والے کارخانے خطوط اور ذرائع حمل و نقل جو جنگی اغراض کے لیے استعمال ہوں نمبر دو ان فوجی مقامات پر بھی ایسی حالت میں گولہ باری نہیں کرنی چاہیے جبکہ وہ ایسی جائے وقوع میں ہوں جہاں شہری آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر ان پر ضرب نہ لگائی جا سکتی ہو نمبر تھری ایسی بستیاں اور عمارتیں جو عین حلقہ جنگ میں واقع ہوں اور جن کے متعلق یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ ان میں اجتماع افواج ہوا ہے ہوائی گولہ باری کے لیے جائز ہدف بن سکتی ہیں مگر حلقہ جنگ سے باہر کسی آبادی پر گولہ باری نہیں کی جا سکتی اس لحاظ سے ہر وہ گولہ باری جس کا مقصد شہری آبادیوں کو پریشان کرنا اور شخصی املاک کو برباد کرنا ہو ممنوع ہے نمبر فور جو ہوائی جہاز راں چھتری پیراشوٹ کے ذریعے جان بچا رہا ہو اس پر حملہ کرنا ممنوع ہے مگر یہ قوانین اب تک محض زیب قرطاس ہی ہیں کسی سلطنت نے ان کو قبول کر کے اپنی کتاب آئین میں داخل نہیں کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی یہ بھی مشکوک ہے کہ جنگ میں ان کی پابندی کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں چنانچہ برکن ہیڈ لکھتا ہے ان مجوزہ قوانین پر جن کا مقصد ہوائی گولہ باری کو ضابطے کا پابند بنانا ہے ان کی فیاضانہ روح کے باعث بہت کچھ نکتہ چینی کی گئی ہے یہ بات سراحتاً مشکوک ہے کہ اگر ان کو منظور کر لیا جائے تو آیا کسی ایسی جنگ میں ان کی پابندی کی بھی جا سکتی ہے جس میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہوائی قوتیں استعمال کی جائیں جس کا تصور انیس سو اٹھارہ کے خاتمے پر کیا جا سکتا تھا اس مفصل بحث سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مغربی قانون جنگ میں محفوظ اور غیر محفوظ آبادیوں کا جو امتیاز قائم کیا گیا ہے اور غیر محفوظ آبادیوں کے لیے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں وہ محض ایک فریب نظر ہیں اور عملاً مغربی قانون اپنے دامن میں اس ایک نظریے سے زیادہ کوئی سرمایہ نہیں رکھتا کہ غیر مقاتلین کی جان و مال قابل رعایت ہے رہا اس کا واقعی لحاظ تو وہ آج اسی قدر مفقود ہے جس قدر گروویٹس کے زمانے میں تھا پوائنٹ نمبر فور ان وطن فتح ہونے والے شہروں کا حکم غیر مقاتلین کے حقوق کی بحث میں ایک دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جب کوئی شہر پوری طرح مقابلے کرنے کے بعد بزور شمشیر فتح ہو تو اس کے باشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا قدیم زمانے میں ایک فوج کا یہ قدرتی حق تھا کہ جس شہر کو وہ ان وطن فتح کرے اس کے باشندوں کو تہ تیخ کر دے یورپ میں بھی زمانے قریب تک یہ دستور موجود تھا اسپین کے خلاف متحد نیدر کی بغاوت اور اس کے بعد پیش آنے والی مذہبی لڑائیوں میں فریقین نہایت آزادی سے ایک دوسرے کے شہروں میں گھس کر قتل عام کرتے تھے اگرچہ جنگ سی سالہ کے بعد اس فعل کو یورپ کے ضمیر نے ظلم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا تھا لیکن انیسویں صدی کے وسط تک وہ ممنوع تھا چنانچہ ڈیوک آف ویلنگٹن کی رائے میں کسی شہر کے محافظین اگر انوطن مغلوب ہوں تو انہیں امان کا حق نہ تھا جنگ جزیرہ نما میں فرانس نے متعدد مرتبہ میسور شہر کے لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مزاحمت جاری رکھی تو ان کا قتل عام کیا جائے گا چنانچہ کیوڈارڈ روڈریگو اور باڈاجوس اور سین سیبیستین کی فتح کے بعد فی الواقع فرانسیسی فوجوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا سترہ سو نوے عیسوی کی جنگیں ترکیہ اور روس میں جب روسی فوجیں اسماعیل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی مقاتلین اور غیر مقاتلین سب کو تلوار کے گھاٹ اتارا اٹھارہ سو سینتیس میں جب فرانس نے الجزائر کا دارالحکومت قطنطنیہ فتح کیا تو تین دن تک اس کی فوجیں قتل و غارت میں مشغول رہیں اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزی فوجوں نے دلی فتح کیا تو آزادی کے ساتھ شہر میں قتل عام کیا اور مفتوح شاہی خاندان کے افراد کا بھی احترام ملحوظ نہ رکھا اس زمانے تک یورپ میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں اس فعل کو ممنوع قرار دیا گیا ہو اٹھارہ سو چوہتر کی بروسلس کانفرنس نے بے شک یہ قرار دیا تھا کہ کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد فوجوں کو لوٹ مار کے لیے آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے مگر جیسا کہ معلوم ہے اس کانفرنس کے مقرر کردہ قوانین کی کسی سلطنت نے توثیق نہیں کی اس لیے اس کو دول یورپ کی کتاب آئین میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہی نہیں ہوا بس یورپ میں پہلی مرتبہ اس فعل کو جس چیز نے ممنوع قرار دیا ہے وہ اٹھارہ سو ننانوے کے ضوابط ہیگ ہیں جن کی دفعہ اٹھائیس ان وطن فتح ہونے والے شہروں کو لوٹنے اور غارت کرنے کی ممانعت کرتی ہے اگرچہ عملاً اب بھی یہ طریقہ بند نہیں ہوا ہے انیس سو انیس اور انیس سو بیس میں یورپ کی مہذب ترین سلطنتوں کے زیر سرپرستی یونانی فوجوں نے ازمیر اور تھریس میں داخل ہو کر غیر مقاتل شہری آبادیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ بیسویں صدی کے عہد تہذیب میں بھی عہد وحشت کی یہ یادگار ابھی تک باقی ہے تاہم جہاں تک نظری حیثیت کا تعلق ہے یورپ کو آج سے صرف تیس سال قبل فاتحانہ داخلے کا وہ مہذب طریقہ جاننے کی توفیق نصیب ہوئی ہے جسے آج سے تیرہ سو چالیس سال قبل رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا اور مسلمانوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں ایران عراق شام مصر اور افریقہ کے سینکڑوں شہروں کی فتح کے موقع پر برت کر دکھا دیا پوائنٹ نمبر فائیو احتلال اور اس کے قوانین احتلال یعنی آکوپیشن ایک جدید اصطلاح ہے اور اس کا تخیل بھی جدید ہے عہد قدیم میں تو جب ایک سلطنت کسی ملک پر قابض ہو جاتی تھی تو وہ ملک اس کی جائز ملک ہو جاتا تھا اسلامی قانون میں بھی کسی ملک کا مفتو ہو جانا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دارالاسلام بن گیا اور اس کی رعایا کو ضمیوں کے حقوق حاصل ہو گئے حاشیے میں لکھا ہے فقہائے اسلام نے صرف اتنا فرق کیا ہے کہ دوران جنگ میں جو علاقہ اسلامی فوجوں کے قبضے میں آ جائے اور ابھی یہ امر مشتبہ ہو کہ یہ قبضہ عارضی ہے یا مستقل ہے اس کے احکام الحرب کیسے ہوں گے اور جب قبضہ مستحکم ہو جائے تو اسلامی حکومت اس کے دارالاسلام ہونے کا اعلان کر دے گی اور اس وقت سے اس کے احکام اسلامی مقبوضات کیسے ہوں گے لیکن جدید بین الملی قانون کی روح سے ایک ملک کا غنیم کے تصرف میں آ جانا یہ میں نے نہیں رکھتا کہ وہ باضابطہ اس کی سیادت میں آ گیا بلکہ جس وقت تک حکومت سابقہ سے باقاعدہ نامہ ہو کر اس کے حقوق ملکیت فاتح کو منتقل نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صرف اس کے انتظام میں رہتا ہے اس کو اصطلاح میں احتلال سے تعبیر کیا جاتا ہے اس احتلال کے تحت جو علاقہ واقع ہوتا ہے اس کے باشندے نہ تو عملاً اپنی سابقہ حکومت کی رعیت ہوتے ہیں نہ اصولاً اپنی موجودہ حکومت ہی کی رعایا بنتے ہیں بلکہ وہ ایک غیر قانونی فوجی حکومت کے تحت مغلوب اور مقہور قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں اٹھارہ سو ننانوے اور انیس سو کے ضوابط ہیگ نے اس مقہوریت کی حدود مقرر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور نہ یہ طے کیا ہے کہ حکومت محتلہ اپنے حاکمانہ اختیارات کے حد تک ان پر حاوی کر سکتی ہے اور کے حد تک نہیں کر سکتی البتہ چند قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاقہ محتلہ میں حکومت اور باشندوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں ذیل میں ہم ان قوانین کو نقل کرتے ہیں نمبر ون جبکہ لشکر احتلال کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات باقاعدہ منتقل ہو جائیں تو وہ اپنے تمام ممکن وسائل سے امن عامہ کو محفوظ رکھنے اور قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور حت الامکان ان قوانین کو ملحوظ رکھے گا جو اس ملک میں پہلے سے نافذ ہوں یہ دفعہ حکومت احتلال کے لیے صرف ایک عام پالیسی وضع کرتی ہے اور دراصل ایک بے معنی دفعہ ہے سابقہ قوانین کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے حت الامکان کی جو حد اس نے مقرر کی ہے وہ بالکل مبہم ہے اور اس سے حکومت احتلال کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ محتلہ میں بالکل اسی طرح اپنے قوانین نافذ کرے جس طرح باضابطہ سیادت قائم ہو جانے کی صورت میں وہ کرتی کیونکہ وہ با آسانی کہہ سکتی ہے کہ سابقہ قوانین برقرار رکھنا اس کے امکان میں نہیں ہے لہٰذا اس دفعہ سے اطلال اور باقاعدہ سیادت میں بہت کم فرق باقی رہ جاتا ہے نمبر ٹو ایک محارب فریق کے لیے ممنوع ہے کہ اپنے زیر احتلال علاقے کے باشندوں کو دوسرے فریق کی فوج یا اس کے ذرائع اور وسائل کے متعلق معلومات بہم پہنچانے پر مجبور کرے اس دفعہ کو جرمنی جاپان روس اور آسٹریا ہنگری نے اسی وقت مسترد کر دیا تھا فوجی گروہ کو اس پر سخت اعتراض ہے کیونکہ وہ جنگی مصالح کے لیے اپنے وسائل معلومات پر کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جرمنی کی کتاب جنگ میں اس پر جو تنقید کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ایک ملک کے باشندوں کو خود اپنی قومی فوج اس کی جنگی حرکات اس کے وسائل اور اس کے فوجی اثرار کے متعلق معلومات بہم پہنچانے پر مجبور کرنا یقیناً ایک نہایت سخت کارروائی ہے اس قسم کی کارروائی کو تمام قوموں کے مصنفین کی ایک بڑی اکثریت قابل ملامت قرار دیتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی جنگی قائد ہمیشہ اس سے احتراز کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتا بے شک وہ جب کبھی اس پر عمل کرے گا افسوس ہی کے ساتھ کرے گا مگر جنگ کی دلیل بسا اوقات اس کو اس ذریعے سے استفادہ کرنے پر مجبور کر دے گی آگے چل کر پھر لکھا ہے ایک شخص کو خود اپنے ملک کی ضرر رسانی اور خود اپنی قومی فوج کی شکست میں آسانی پیدا کرنے پر مجبور کرنا انسانی حسیات کے لیے خواہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو مگر کوئی محارب فوج جو غنیم کے ملک میں پڑی ہوئی ہو اس ذریعہ معلومات سے اجتناب نہیں کر سکتی یہ خیالات صرف جرمن محکمہ جنگ ہی کے نہیں ہیں بلکہ تمام یورپ کا فوجی گروہ یہی رائے رکھتا ہے جہاں تک ہمیں معلوم ہے آج تک کسی جنگ میں ضوابط ہیگ کی دفعہ چوالیس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ایک محارب سلطنت کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنے دشمن کی رعایا کو خود اس کی اپنی قوم کے خلاف جنگی اعمال میں حصہ لینے پر مجبور کریں خواہ وہ جنگ سے قبل اس کے ملازم ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں پروفیسر مورگن کے بقول یہ دفعہ صرف ایک عمومی بیان اصول ہی کی حیثیت رکھتی ہے اور جزیات اور تفصیلات میں حکومتوں کو خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے کہ جس طرح چاہیں اپنی پالیسی وضع کریں اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں حکومتوں کو یا دراصل ان کی فوجوں کو آزادی عمل دے دی جائے وہاں اس قسم کا عمومی بیان اصول بالکل بیکار ثابت ہوتا ہے فوجیں تو وہی عمل کرتی ہیں جو جنگی ضروریات کے لحاظ سے وہ اپنے لیے ضروری سمجھتی ہیں چنانچہ جنگ عظیم میں آزادی عمل سے پورا پورا فائدہ اٹھایا گیا اور محارب سلطنتوں نے ایک دوسرے کی رعایا کو صرف خطوط مواصلات ہی میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ خندقیں کھودنے اور فوجوں کے عقب میں استحکامات تیار کرنے کا کام بھی زبردستی ان سے لیا پوائنٹ نمبر فور علاقہ محتلہ کے باشندوں کو دشمن سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھانے پر مجبور کرنا ممنوع ہے نمبر فائیو خاندانی اعزاز اور حقوق اور جان و مال اور مذہبی عقائد کا احترام ملحوظ رکھنا لازمی ہے اور شخصی عملات کو ضبط کرنا ممنوع ہے نمبر سکس غارت گری حسب ضابطہ ممنوع ہے یہ تینوں دفعات ایک عمومی بیان اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور در حقیقت ان کی کوئی تشریعی قیمت نہیں ہے نمبر سیون اگر علاقہ محتلہ میں حکومت احتلال وہ محصولات و واجبات اور محاصل وصول کرے جو حکومت کے نفع کے لیے عائد کیے جاتے ہیں تو اس کو حت الامکان وہاں کے رائج الوقت قواعد تشخیص اور شرح کے مطابق ایسا کرنا چاہیے نیز علاقہ محتلہ کے نظام حکومت کا خرچ اسی پیمانے پر ادا کرنا اس کا فرض ہے جو وہاں کی جائز حکومت ادا کرتی تھی پوائنٹ نمبر ایٹ اگر ان محصولات کے علاوہ حکومت احتلال علاقہ محتلہ کے باشندوں پر کچھ اور مالی نظرانوں کا بوجھ ڈالے تو یہ صرف فوج یا اس علاقے کے نظم و نسق کے لیے ہونا چاہیے پوائنٹ نمبر نائن کسی نذرانہ کنٹریبیوشن کی تحصیل ایک تحریری حکم کے بغیر نہیں کی جا سکتی جو ایک کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری پر جاری کیا گیا ہو اس قسم کے نذرانے صرف اس طور پر وصول کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے قواعد تشخیص اور شرح محصولات کے مطابق ہوں ہر ایسے نذرانے کے لیے ایک باقاعدہ رسید دی جانی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹین میونسپیلٹیوں اور عام باشندوں سے عملی خدمات یا اجناس کی شکل میں رسد ریکویزیشن طلب نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ فوج احتلال کے لیے اس کی ضرورت ہو یہ مطالبہ ملک کے وسائل کی نسبت سے متناسب ہونا چاہیے اور اس نو کا نہ ہونا چاہیے کہ اس کو پورا کرنا اس ملک کے باشندوں کے لیے خود اپنے وطن کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا ہم مانی ہو جہاں تک ممکن ہو ایسے نذرانوں کی نقد قیمت ادا کرنی چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک رسید دینی چاہیے اور بعد میں جس قدر جلد ممکن ہو یہ رقم ادا کر دینی چاہیے پوائنٹ الیون ایک فوج احتلال صرف ان املاک پر قبضہ کر سکتی ہے جو دشمن سلطنت سے تعلق رکھتی ہوں اور جنگی اغراض کے لیے استعمال کی جا سکتی ہوں البتہ تمام وہ آلات و اسباب جو خشکی یا تری یا ہوا میں خبر رسانی یا نقل و حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں اور تمام اسلحہ خانے اور سامان جنگ کے گودام خواہ وہ شخصی ملک ہی کیوں نہ ہو بے تکلف ضبط کیے جا سکتے ہیں مگر صلح ہونے کے بعد انہیں واپس کر دینا ضروری ہے ان تمام دفعات میں حکومت احتلال کے حقوق کے قبض و تصرف اور استعمال و انتقاء پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور علاقہ محتلہ کے باشندوں کو کاغذ پر بڑی حد تک فوجی دست برد سے محفوظ کر دیا گیا ہے لیکن فوجی گروہ بالاتفاق اتفاق زمین پر ان ہدایات کی تعمیل کرنے سے صاف انکار کرتا ہے اور اپنی جنگی ضروریات کے مطابق مفتوح علاقے سے تمام ممکن فوائد حاصل کرنے پر مصر ہے اس گروہ کے خیال کی ترجمانی جرمنی کی کتاب جنگ میں اس طرح کی گئی ہے جنگی ضرورت کے موقع پر ہر قسم کی ضبطی ہر قسم کا مستقل یا عارضی استحصال ہر قسم کا استعمال ہر قسم کی ضرر رسانی اور تقریب جائز ہے ملک کے وسائل اور اس کی قوت برداشت کو ملحوظ رکھنے کا جو مشورہ ہیک کے ضوابط میں دیا گیا ہے اس کے جواب میں فوجی گروہ کہتا ہے یہ تناسب کا نظریہ بس نظریے کی حیثیت سے تو بہت خوب ہے مگر اس کو عمل میں لانا مشکل بلکہ محال ہے اس معاملے میں ونتر کی رائے جنگی گروہ میں بہت مقبول ہے وہ فوجوں کی ضروریات کے لیے ہر ایسی چیز کو بے چون و چرا استعمال کرنا جائز رکھتا ہے جو مفتو ملک میں ہاتھ آئے اس کے لیے وہ صرف مقامی حکام پر دباؤ ڈالنے ہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ عام آبادی کو خوف زدہ کر کے اسے ہر مطلوب چیز حوالہ کر دینے پر مجبور کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہے وہ کہتا ہے اس وسیلہ انتقا کی کوئی حد نہیں ہے سوائے اس کے کہ مفتو ملک بالکل مفلس اور فلانچ ہو جائے اور اس میں ایک حبا ادا کرنے کی بھی قوت نہ رہے یہاں بھی فوجی گروہ کی رائے حسب معمول قانونی گروہ کی تجاویز پر غالب آ گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جنگ میں ہیک کے مہذب قوانین احتلال پر عمل درآمد نہیں ہوتا حاشیے میں لکھا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور جاپان کے احتلال میں جو کچھ امریکہ برطانیہ اور روس کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ مغرب کی یہ مہذب قوم احتلال کے متعلق خود اپنے تجویز کردہ ضوابط کی پابند ہیں پوائنٹ نمبر ٹویلو کسی قسم کی عام تعزیر خواب و مالی ہو یا دوسری قسم کی ایسے اعمال پر عائد نہیں کی جا سکتی جن کا ارتکاب پرائیویٹ اشخاص نے انفرادی طور پر کیا ہو جنگ عظیم میں یہ قید بھی کل عدم ہو گئی کیونکہ محاربین نے اپنے زیر تصرف اور احتلال علاقوں میں نہایت آزادی سے پوری پوری آبادیوں پر تعزیری جرمانے عائد کیے اور ایسے مواقع پر تو اس طریقے تنبیہ کو اکثر استعمال کیا گیا جبکہ خاص مجرم کا سراغ نہ مل سکا پوائنٹ نمبر سکس غارت گری اور تباہ کاری سترویں صدی تک یورپ میں عام دستور تھا کہ جب ایک فوج دشمن کے ملک میں پیش قدمی کرتی تھی تو ہر چیز کو تباہ کرتی چلی جاتی تھی دشمن کا حق غارت گری اور تباہ کاری اس زمانے میں غیر محدود تھا انیسویں صدی کے وسط تک ہمیں اس حق کے استعمال کی مثالیں ملتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو تیرہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے کینیڈا کے متعدد گاؤں جلا دیے اور اس کے جواب میں اٹھارہ سو چودہ میں انگریزوں نے واشنگٹن کی عمارتوں کو تباہ کیا اٹھارہ سو سینتیس میں فرانسیسی فوجوں نے الجزائر میں عام تباہی پھیلائی اٹھارہ سو ستاون میں انگریزی فوجوں نے کانپور لکھنؤ اور دلی کے علاقوں میں آتش زنی لوٹ مار اور قتل و غارت کا عام بازار گرم کیا جنگ کریمیا سے قبل روس اور ترکی کی جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں روسی فوجیں ہمیشہ ترکی کے علاقے میں پیش قدمی کرتے وقت عام تباہی پھیلاتی رہیں تاہم نظری حیثیت سے اس حق کو محدود کرنے کا تخیل سترویں صدی میں پیدا ہو چکا تھا چنانچہ گروٹوس نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا تھا کہ صرف اس حد تک تباہ کاری جائز ہے جس سے ایک قلیل عرصے میں دشمن صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو جائے اس کے بعد اٹھارویں صدی میں واٹل نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا کہ دشمن کے ملک میں عام تقریب اور تباہ کاری تین صورتوں میں جائز ہے نمبر ون جبکہ ایک ظالم اور وحشی دشمن کے وحشیانہ اعمال کا سلسلہ بند کرانا مقصود ہو نمبر دو جبکہ اپنے سرحدی خط کو محفوظ کرنے کے لیے ایک صد راہ بنانی مقصود ہو نمبر تھری جبکہ ایک میدانی کارروائی یا محاصرے کے لیے اس کی ضرورت ہو انیسویں صدی کے اواخر میں مغربی افکار نے تہذیب کی جانب کچھ اور ترقی کی اور یہ عام اصول وضع کیا گیا کہ صرف اسی قدر تباہ کاری جائز ہے جس قدر جنگی ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر ہو لیکن بیسویں صدی کے یورپین مصنفین اور ماہرین جنگ کا میلان اس طرف ہے کہ جنگی ضروریات کے لحاظ سے ہر قسم کی تباہ کاری جائز ہے البتہ جس تباہ کاری کا مقصد محض تباہ کاری ہو وہ حرام ہے لارنس اپنی کتاب اصول قانون بین الملل میں لکھتا ہے قوانین جنگ ایک شہر کے مضافات کو تباہ کر دینا جائز رکھتے ہیں تاکہ محصورین کو ان میں پناہ لینے سے روکا جائے یا توپ خانے کی کارروائی کے لیے میدان صاف کیا جائے اس غرض کے لیے عمارتیں توڑی جا سکتی ہیں درخت کاٹے جا سکتے ہیں بلکہ پسپائی کے لیے راستہ صاف رکھنے کی غرض سے گاؤں بھی جلائے جا سکتے ہیں مگر یہ کارروائی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جبکہ فوری اغراض جنگ کے لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہو پروفیسر ویسٹ لیک لکھتا ہے غنیم کے ملک میں عام تباہی صرف اس وقت جائز ہے جبکہ زیر عمل جنگی کارروائی کی کامیابی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جرمنی کی کتاب جنگ اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیتی ہے بلا ضرورت تو ذرہ برابر تباہ کاری بھی ناجائز ہے لیکن اگر ضرورت پڑے تو بڑی سے بڑی تباہ کاری بھی جائز ہے یہاں آ کر مغربی قانون ایک حد تک اسلامی قانون سے مل جاتا ہے اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ کسی شہر کی تسخیر یا کسی اور فوجی کارروائی کے لیے تقریب کی ضرورت ہو تو وہ جائز ہے مگر صرف اس حد تک کہ ایسا کرنا اس کارروائی کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہو اس کی تفصیل اس کتاب کے باب پنجم عنوان تباہ کاری کی ممانعت میں گزر چکی ہے لیکن مسئلے کے ایک پہلو میں اسلام اور مغربی قانون کے درمیان اختلاف ہے اسلام مہذب اور غیر مہذب دشمن میں کوئی تمیز نہیں کرتا اس کے نزدیک غیر مہذب دشمن کی فصلیں تباہ کرنا اور بستیاں اجاڑنا بھی ویسا ہی ظلم ہے جیسا کہ مہذب دشمن کی بستیوں اور کھیتیوں کو غارت کرنا بلکہ در حقیقت اسلامی قانون جس زمانے میں وضع ہوا تھا اس وقت مہذب دشمن کا تو کہیں وجود ہی نہ تھا ہر طرف غیر مہذب ہی غیر مہذب تھے مگر مغربی قانون ان دونوں قسم کے دشمنوں میں امتیاز کرتا ہے اس کے نزدیک تباہ کاری کے لیے حسب ضرورت کی قید صرف مہذب دشمن کے لیے ہے رہا بیچارہ غیر مہذب تو اس کو تباہ و برباد کرنے کا حق مہذب قوموں کے لیے غیر محدود ہے پروفیسر لارنس صاف تصریح کرتا ہے وحشی یا نیم وحشی قوموں سے جنگ کرتے وقت واٹل کے پہلے استثناء پر عمل کیا گیا ہے عام طور پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وحشی اور غیر مہذب قوموں کے مواشی کو ہانک کر لے جانا ان کی فصلوں کو تباہ کر دینا ان کے چھپڑوں اور جھونپڑیوں میں آگ لگا دینا ان کے ذہن پر نہایت وسیع اثر پیدا کرتا ہے اگر یہ تباہ کاری گولوں کے ذریعے سے کی جائے شیل کے ذریعے سے کی جائے اور اس کے ناگہانی نتیجے کے طور پر بہت سے باشندے ہلاک بھی ہو جائیں تو اس سے ایسا گہرا اور پائیدار اثر پیدا ہوگا کہ اس قوم کے بقیت السیف افراد کے دلوں میں سفید فام انسان کے عدل اور اس کی طاقت کے مستقل احساس کا نشو و نما پانا یقینی ہے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ لارنس کی کتاب کے تازہ ایڈیشن سے یہ عبارت حذف کر دی گئی ہے شاید کہ وحشی قوموں میں خودداری کا نشو و نما دیکھ کر سفید فام انسان میں کچھ احساس شرم کا نشو و نما شروع ہو گیا ہے